نہیں دی گئی نبی نے فرمایا سنو اللہ تعالیٰ نے اسی کو تم پر برگزیدہ کیا ہے اور اسے علمی اور جسمانی بزرگی بھی عطا فرمائی ہے بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہیں اپنا ملک دے اللہ تعالیٰ کشادگی والے اور علم والے ہیں ان کے نبی نے انہیں پھر کہا کہ ان کی بادشاہت کی ظاہری نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس وہ صندوق آ جائے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے دل جمعی ہے اور آل موسا اور آل ہارون کا بقیہ ترکہ ہے فرشتے اسے اٹھا کر لائیں گے یقیناً یہ تو تمہارے لیے کھلی دلیل ہے اگر تم ایماندار ہو سامعین آیتوں کی تفصیل سماعت کیجیے ہیلے ساز قوم مطلب یہ ہے کہ جب بادشاہ بنا دینے کی خواہش انہوں نے اپنے پیغمبر سے کی تو پیغمبر نے بحکم الہی طالوت کو پیش کیا جو شاہی خاندان سے نہ تھے بلکہ ایک لشکری تھے شاہی خاندان یہود کی اولاد تھی اور یہ ان میں سے نہ تھے تو قوم نے اعتراض کیا کہ حقدار بادشاہت کے تو اس سے بہت زیادہ ہم ہیں پھر دوسری بات یہ کہ اس کے پاس مال بھی نہیں مفلس شخص ہے بعض کہتے ہیں یہ سقا پانی پلانے والے تھے کسی نے کہا یہ دباغ یعنی رنگائی کرنے والے تھے بس پہلی سرکشی تو اعتراض کی صورت میں احکام نبوی کے سامنے ان سے یہ ہوئی پیغمبر نے انہیں جواب دیا کہ یہ تعین میری رائے سے نہیں جس میں میں دوبارہ غور کر سکوں یہ تو حکم الہی ہے جس کی بجاوری ضروری ہے پھر ظاہراً بھی وہ تم میں بڑے عالم اور قوی طاقتور شکیل و جمیل شجاع و بہادر اور لڑائی کے فنون سے پورے واقف کار ہیں یہاں سے یہ بھی ثابت ہوا کہ بادشاہ شکیل قوی طاقتور بڑے دل و دماغ والا ہونا چاہیے پھر فرمایا کہ اصلی اور حقیقی حاکم اللہ تعالیٰ ہی ہیں ملک کے مالک فی الواقع وہی اللہ ہیں جسے چاہیں ملک دیں وہ حکمت والے رعفت و رحمت والے ہیں اللہ سے کس کی مجال ہے کہ سوال کرے جو چاہے کر دیں سب سے سوال کرنے والے کوئی نہ کوئی ہے لیکن پروردگار اس سے مستثنا ہے وہ اللہ کشادگی والے فضل والے ہیں اپنی نعمتوں سے جسے چاہیں مخصوص کریں وہ علم والے ہیں خوب جانتے ہیں کہ کون کس چیز کا مستحق ہے اور کون مستحق نہیں تابوت سکینہ اور اس کی تفصیل نبی شمویل یا شمعون علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ تالود کی بادشاہت کی پہلی برکت کی علامت یہ ہے کہ کھویا ہوا تابوت سکینہ تمہیں پھر مل جائے گا جس میں وقار و عزت دل جمعی اور جلالت رعفت و رحمت ہے جس میں اللہ کی نشانیاں ہیں جنہیں تم بخوبی جانتے ہو بعض کا قول ہے کہ سکینہ ایک سونے کا تشت تھا جس میں انبیاء علیہم السلام کے دل دھوئے جاتے تھے جو موسا علیہ السلام کو ملا تھا اور جس میں آپ نے تورات کی تختیاں رکھی تھیں کسی نے کہا اس کا منہ بھی تھا جیسے انسان کا منہ ہوتا ہے اور روح بھی تھی ہوا بھی تھی دو سر تھے دو پر تھے اور دم بھی تھی وہب کہتے ہیں مردہ بلی کا سر تھا جب وہ تابوت میں بولتا تو انہیں نصرت کا یقین ہو جاتا اور لڑائی میں فتح ہو جاتی یہ قول بھی ہے کہ یہ ایک روح تھی اللہ کی طرف سے جب کبھی بنی اسرائیل میں کوئی اختلاف پڑتا یا کسی بات کی اطلاع نہ ہوتی تو وہ کہہ دیا کرتی تھی موسا اور ہارون علیہ السلام کے ورثے کے باقی حصے سے مراد لکڑی اور تورات کی تختیاں اور اون اور کچھ ان کے کپڑے اور جوتے ہیں ابن عباس صدی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ فرشتے آسمان و زمین کے درمیان اس تابوت کو اٹھائے ہوئے سب لوگوں کے سامنے لائے اور تالوت بادشاہ کے سامنے لا کر رکھا اس تابوت کو ان کے ہاں دیکھ کر انہیں نبی کی نبوت اور تالوت کی بادشاہت کا یقین ہو گیا یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ گائے کے اوپر لایا گیا بعض کہتے ہیں کہ کفار نے جب یہودیوں پر غلبہ پایا تو تابوت سکینے کو ان سے چھین لیا اور اریحا میں لے گئے اور اپنے بڑے بت کے نیچے رکھ دیا جب اللہ کو اسے واپس بنی اسرائیل تک پہنچانا تھا تب وہ کفار صبح کو جب بت خانے میں گئے تو دیکھا کہ بت نیچے ہے اور تابوت اوپر ہے انہوں نے پھر بت کو اوپر کر دیا لیکن دوسری صبح دیکھا کہ پھر وہی معاملہ ہے انہوں نے پھر بت کو اوپر کر دیا صبح کو جب گئے تو دیکھا کہ بت ایک طرف ٹوٹا پھوٹا پڑا ہے تو یقین ہو گیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی ہے چنانچہ انہوں نے تابوت کو یہاں سے اٹھا کر کسی اور چھوٹی سی بستی میں جا کر رکھ دیا وہاں ایک وبائی بیماری پھیلی آخر بنی اسرائیل کی ایک عورت نے جو وہاں قید تھی انہیں کہا اسے واپس بنی اسرائیل کو پہنچا دو تو تمہیں اس سے نجات ملے گی ان لوگوں نے دو گائیوں پر تابوت کو لا کر بنی اسرائیل کے شہر کی طرف بھیج دیا شہر کے قریب پہنچ کر گائیں تو رسیاں تڑوا کر بھاگ گئیں اور تابوت وہیں رہا جسے بنی اسرائیل لے آئے بعض تو کہتے ہیں دو نوجوان اسے پہنچا گئے واللہ عالم لیکن الفاظ قرآن میں یہ موجود ہے کہ اسے فرشتے اٹھا لائیں گے یہ بھی کہا گیا ہے کہ فلسطین کی بستیوں میں سے ایک بستی میں تھا جس کا نام ازدوا تھا پھر آگے اللہ کے نبی شمعون یا شمعیل علیہ السلام بنی اسرائیل سے فرماتے ہیں میری نبوت کی دلیل اور تعلود کی بادشاہت کی دلیل یہ بھی ہے کہ تابوت فرشتے پہنچا جائیں گے اگر تمہیں اللہ پر اور قیامت پر ایمان ہو